ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کا حال بیان کیا اور فرمایا ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے والے یا میری بات سننے والے کچھ لوگ اسے پا لیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دن ہمارے دل کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا آج کی طرح یا اس سے بہتر جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چونتیس یہ حدیث ضعیف ہے